المقدس بنائے رکھا جب تک کہ آپ کو مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی دینی زندگی کے اندر احکام الہی کا پابند ہوتا ہے یہاں تو اولیاء کرام کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے وہ چاہیں تو شریعت بدل دیں وہ چاہے تو قرآن بدل دیں وہ چاہے تو قانون بدل دیں ان کے ہاتھوں میں تو اختیارات ہی اختیارات دے دیے ہیں اور اختیارات دینے والے کون یہ جاہل لوگ اور جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کو بھی کچھ اختیار نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو عزم نہ دے نبی کو حکم نہ دے تمنا تھی کہ میرا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے لیکن آپ نے خود ایسا نہیں کیا جب حکم ملا تو آپ نے اپنا قبلہ بیت الحرام کو بنا لیا غالباً یہ نماز تھی وہی اتری کہ آپ اپنا منہ قبلے کی طرف پھیر لیجئے نماز کے اندر ہی سارے سارے کے لوگ گھوم گئے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری میں ہے کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے ایک مسجد کی طرف گیا وہ مسجد اب مسجد القبلہ ہے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے قلعہ کون سا تھا اور اب لوگ رکو کے اندر تھے پیچھے سے پکارتا ہے کہ اے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اب بیت الحرام بنا دیا گیا ہے لہذا تم اس طرف اپنا منہ پھیر لو تمام کے تمام صحابہ کرام رکو کے اندر ہی اپنا سمت بدل لیتے ہیں اور قبلے کی طرف بیت الحرام کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں ایک نقطہ یہاں یہ ملا کہ خبر واحد معتبر ہے اگر کوئی سکا آدمی صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ایک صحابی نے کوئی خبر دے دی چونکہ صحابی جھوٹا نہیں ہوتا عادل ہوتا ہے اگر ایک آدمی خبر دے اور اس کے بارے میں تحقیق ہو جائے کہ یہ آدمی عادل ہے سکا ہے تو اس ایک آدمی کی خبر پر اعتبار کر لیا جائے گا خبر واحد معتبر ہے ایک نقطہ یہ ملا اور دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے نکلا کہ نبی نے ایسا کیا ہے تو یہ نہیں پوچھتا تھا کیوں اور کیا کب کیسے ہوا چپ چاپ مان لیا کرتا تھا اس کو کہتے ہیں محبت اور اس کو کہتے ہیں ادب اور احترام کہ نبی کی بات آئے تو کیلو کال چھوڑ دیا جائے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیلو کال چھوڑ کر کے چپ چاپ آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے وہاں روکو کے اندر ہے نماز جیسی عبادت میں مشغول ہے لیکن ایک آدمی خبر دے رہا ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیت الحرام کی طرف پھر گئے پھرے کس طرح عجیب بات ہے کہ صفوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پہلے مرد ہوتے تھے اس کے بعد بچے ہوتے تھے اور اس کے بعد عورتیں ہوتی تھیں عورتیں بالکل پیچھے ہوتی قبلہ جب بدلا تو عورتیں آگے آ گئی بچے بیچ میں آ گئے اور یہ جو مردوں کی سب تھی وہ بالکل پیچھے ہو گئی یعنی جو پیچھے تھے بالکل آگے آ گئے اس طرح قبلہ ہوا بدل لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا اب شور یہ اٹھا شبہات یہ اٹھے کہ اب تک قبلہ بیت المقدس تھا اس قبلے کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہوئے جو مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا اگر وہ قبلہ غلط تھا تو اس طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی گئی وہ نمازیں ہکار گئی نتیجہ یہ نکلا یہ معلوم ہوا کہ پہچاننا اصل نہیں ہے ماننا اصل ہے یہ نکلا کہ آدمی جاننے سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی ماننے سے مسلمان ہوتا ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو یہ اہل کتاب اس طرح پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں تو جاننے کی وجہ سے کیا اہل کتاب مسلمان ہو گئے آیت کریمہ بتا رہے کہ آدمی جاننے سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی ماننے سے مسلمان ہوتا تو مانو جاننا ہمارے لیے مفید نہیں ہے ہمارے لیے ماننا مفید ہے اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے صرف پڑھ لینا کتاب و سنت کا کافی نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے مان لینا ضروری ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو ولا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں تذکرہ شہدائے کرام کا ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے یہ اس آیت کو اولیاء کے اوپر فٹ کرتے ہیں آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو اور یہ کہتے ہیں ہمارے اولیاء کو مردہ نہ کہو کہاں ہے قرآن میں اولیاء کو مردہ نہ کہو کہاں ہے کس آیت میں ہم تو پورا قرآن سناتے جا رہے ہیں میں تو حافظ بھی ہوں بسم اللہ کی بے سے لے کر کی سین تک مجھے یاد ہے لیکن مجھے کوئی آیت معلوم نہیں ایسی ہو رہی ہے اور میرے ذہن میں وہ آیت نہیں اور قرآن میں ہے بھی نہیں جہاں یہ کہا گیا کہ اولیا زندہ مردہ اولیا کہو شہدا کو مردہ نہ کہو اولیا کرام کو مردہ نہ کہا یہ جو قبروں میں ہیں یہ حضرات شہید تھے کہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے اگر یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے تب تو اس آیت کا انتباہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ پیری مریدی کرتے رہے کبھی انہوں نے دشمنان اسلام سے مہادارہ ہی نہیں کی ہے لڑے نہیں ہے تو یہ شہید کیسے ہوئے اور اس آیت کا انتباہ ان لوگوں کے اوپر کیسے ہوگا اور شہدا بھی مر گئے ہیں موت کسے بولتے ہیں موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت نام ہے روح کا زندگی سے انتقال کا اگر روح بدن سے متصل ہو جائے تو آدمی زندہ ہو جائے اور روح بدن سے منفصل ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے تو موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ موت نام ہے بدن سے روح کے نکل جانے کا یہ موت کی تعریف ہے شہدا بھی مر چکے ہیں انہیں مردہ نہ کہو کیوں کہا گیا ان کے اعزاز اور تکریم کی بنا پر اس لیے کہ یہ عام موت نہیں ہے بلکہ ایک آدمی مرتا ہے بسترے کے اوپر وہ بھی مر گیا لیکن ایک آدمی میدان کارزار میں اعلی کلمت اللہ کے لیے لڑا ہے وہ بھی مرا لیکن اس کی موت اور اس کی موت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے لہذا جو اللہ کے راستے میں لڑ کر کے مرے ہیں انہیں مردہ نہ کہو اعزازن اور تقریباً مر تو گئے ہیں وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دفنایا ہے ان کے بدن سے روح نکلی ہے موت سے ہم کنار ہوئے ہیں وہ مردہ نہ کہو اعزاز اور تکریم کی بنا پر کہا گیا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ ان کی موت ایسی ہے کہ ان کے اوپر اور ویسی موت کے اوپر ہزاروں زندگیاں قربان کر دی جائے اس موت کے اوپر ہمارے اولیاء کو مردہ نہ کہو کہاں ہے قرآن اولیاء کو مردہ نہ کہو شہدا کے بارے میں ہے جو میدان کارزار میں لڑتے ہوئے مارے گئے الائے کلمت اللہ کے لیے پیری مریدی کے لیے نہیں اس کے بعد یہود کی ایک بری عادت کا بیان ہے کہ ان الدین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا کہ ہم نے ان کے پاس جو دینی احکام بھیجے تھے ان کے پاس تھے یہ چاہتے تو عوام کو واضح طور سے بتا سکتے تھے لیکن یہ ان باتوں کو چھپاتے تھے تاکہ ان کے حلوے ماڈے سیدھے ہوتے رہے ایک طبقے کے مولویوں کا یہی حال ہے جو یہودیوں کی عادت تھی یہودیوں کی خصلت تھی اگر وہ صحیح طور پر اسلام کو عوام کے سامنے رکھ دے تو پھر ان کی جیب کا کیا ہوگا ان کے حلو ماڈوں کا کیا ہوگا ان کے پیٹ کا کیا ہوگا یہودی علماء بھی ایسا ہی کرتے تھے وہ دین کو صحیح طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھتے تھے قرآن حکیم نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اللہ کی ان پر لعنت اور جتنے بھی لعنت کرنے والے سب کی لعنت ان کے اوپر ہے اس کے بعد مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر محبت کرو اور محبت لازم ہے رسول کی لیکن رسول پاک سے محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے اگر رسول سے بھی محبت کی گئی لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بیکار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اللہ کی وجہ سے ہو اور اس کے بعد تقلید کا رد فرماتے ہوئے کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے قرآن اور حدیث کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی کی اتباع ہے اور ہم اس کی اتباع کرتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آپ کو پایا ہے تکلیف کہتے کس کو ہے بے صنعت کسی کی بات کو مان لینا قرآن کہتا ہے باپ دادا کا چلن صنعت نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہ رہی ہو اول کہنا آتا ہوں لا یا ان کے پاس سینسی نہ رہا ہو لا یا ان کے پاس ہدایت ہی نہ پہنچی ہو تو جب تک سند نہ ملے تب تک آبا وزداد کی بات کو لینا حرام ہے اور ایک بات اس سائز سے اور معلوم ہوئی کہ جب مان ضل اللہ موجود ہو تو مان ضل اللہ کے موجود ہوتے ہوئے کسی بھی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر آدمی قبول کرتا ہے بے سند بات تو اس کی مثال کیا ہے مسل اللہ کفرو یعنی تو بما لا يسمع الا دعاء ونداء ایسے لوگوں کی مقلدوں کی مثال ایسے ہے جیسے بھیڑ کا ریوڑ ہو بھیڑ کا ریوڑ ہو قرآن کی مثال ہے میری مثال نہیں ہے بھیڑ کا ریوڑ ہو رائی جو چرواہا ایک آواز دیتا ہے بما لا يسمع الا دعاء ونداء آواز دیتا ہے ایک مخصوص قسم او ایسا کچھ آواز نکالتا ہے اب بھیڑ کا گلہ بھیڑ کا ریوڑ جب اس آواز کو سنتا ہے تو بس چلنے لگتا ہے یا اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے تو یہ بھیڑ کا جو ریوڑ ہے یہ صرف آواز سنتا ہے آواز کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس سے یہ ریوڑ بالکل نہ بلد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سنت باتوں کو لینے والوں کو ایسے بھیڑ کے گلے سے تشوی دی ہے جانور ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات قبول کرو تحقیق کے ساتھ قبول کرو بھیڑ کا گلہ مت بن جاؤ کہ رائے ایک آواز لگاتا ہے تو بلا سوچے سمجھے اس آواز کے اوپر دوڑتے چلے جاؤ یہ کام جانوروں کا ہوتا ہے انسانوں کا نہیں انسانوں کو ہر بات تحقیق کے ساتھ ماننا چاہیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے مردار تمہارے اوپر حرام خون تمہارے اوپر حرام مردار میں سے دو چیزوں کا استثنا ہے مری ہوئی مچھلی مری ہوئی ٹڈی خون خون میں سے بھی دو چیزوں کا استثنا ہے کبھی اور تہال تلی اور جگر بقیہ سارے مردار حرام